ہوا روزہ لگ رہا ہے ابھی سے لگ رہا ہے پھر بعد میں کیا ہوگا بچوں کو لگتا ہے روزہ تو آپ بھی چڑی روزہ رکھ لیں چلیے پھر ہم اپنے روزے کو بہلاتے ہیں اللہ کے ذکر سے ہزکار نافیہ کھول لیجیے شروع کریں نحمت اللہ رسول کریم اماد فاؤس الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا توسر وتمم بالخير اذکار نافیہ اس میں سے آج ہم دیکھیں گے کہ نماز کے دوران جو اذکار کا ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا اس کے اندر اگلا ٹاپک آج کیا ہے سورت الفاتحہ پیج ہے سیونٹی سکس اس سے پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ سورت فاتحہ سے پہلے کیا کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ صورت فاتحہ کی کیا حیثیت ہے نمبر ایک پڑھنے والے کا مراد کو پا لینا یعنی انسان کی جو دعائیں ہوتی ہیں جو خواہشات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہوتی ہیں اس کی دلیل امام مسلم نے حضرت ابو حریرہ سے روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن نہ پڑھے یہ کیا ہے سورت الفاتحہ کا نام ہے ام کہتے ہیں ماں کو یا جڑ کو قرآن کی جڑ کیونکہ اس کا مضمون توحید ہے اللہ اور بندے کا تعلق اور دعا کا رابطہ تو یہ پورے قرآن کے مضامین کی اصل ہے تو اس کی نماز ناقص ہے ناقص سے مراد کیا کہ اس میں نقص ہے کم ہے کم کم ہے یعنی اس میں کمی رہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تین مرتبہ فرمائی یعنی ایک دفعہ نہیں تین دفعہ کہا کہ ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے ابو حریرا سے کہا گیا ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں سوچی یعنی جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سوال تھا ان کا کہ کیا ہم پھر اس کے اس وقت نہ پڑھیں انہوں نے جواب دیا کہ اس فاتحہ کو اپنے دل میں پڑھو کیونکہ بلا شبہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی اور میرے بندے نے جو طلب کیا وہ اس کے لیے ہے کیسے بس جب بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی حمدنی عبدی اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ان سا عبدی اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یعنی مجدنی عبدی اور ایک مرتبہ کہا کہ میرے بندے نے معاملہ مجھے سونپ دیا یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میرے بندے کا معاملہ یعنی اس کے زندگی کے جو معاملات ہیں یا جو یہ دعا مانگ رہا ہے اب یہ میری ذمہ داری ہے اور جب وہ یہ کہتا ہے ای کا نا و ای کا نسائن تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جس چیز کا سوال کیا ہے وہ اس کے لیے ہے کتنی خوبصورت آپ دیکھیے دعا ہے اور ہم اس غفل اس سوچ سے غافل ہو کے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں سے پھر وہ چیز ملتی نہیں ہے اور جب بندہ کہتا ہے المستقیم غیر علیہم تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جس چیز کا سوال کیا وہ اس کے لیے ہے یعنی ہدایت مانگیے تب ہدایت ضرور ملے گی تو یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی خوبصورت ہے صورت الفاتحہ تو ہمیں اس پوری بات میں سے جو بات ملی کہ جو بھی صورت فاتحہ پڑھے گا اللہ اس کی مرادیں پوری کرے گا آخری حصہ کہ بندے کے لیے وہ ہے جو کہ اس نے چاہا تو یہ تو نماز میں اس کے لازم ہونے کی دلیل تھی نا لیکن صورت الفاتحہ پڑھ کے آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی باقی دعائیں بھی قبول ہوں گی پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے آمین کہنا امام کے ساتھ کہنے سے گزشتہ گناہ معاف کون سا آمین صورت الفاتحہ کے بعد یہ صحابہ کرام کی بھی عادت تھی اور اس کی دلیل ہمیں مل رہی ہے امام بخاری نے حضرت ابو خریرہ کے حوالے سے نقل کیا کہ جب کاری آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں بس جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے ساتھ ہوا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے اب آپ دیکھیے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کرتا کوئی مسلک کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام بخاری کی روایت ٹھیک نہیں ہے اس کے باوجود آج کتنا معروف مسئلہ ہے علماء کرام کے بیچ میں کہ آمین بل جہر ہے کہ نہیں یعنی سورہ فاتحہ کے بعد اونچی آمین کہیں کہ نہ اور بعض بعض صرف اس فرق کی بنیاد پہ مسجدیں الگ ہو جاتی ہیں پھر کے الگ ہوتے ہیں تو دعا کیجیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم لے کے چلے پھر ایک اور روایت میں کیا ہے کہ جب امام غیر الغیر المخوب کہے تو تم آمین کہو کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے سے موافقت کر گیا موافقت کیا ہے وفاقا سے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا وفاقا وفاقا تو ایک دوسرے سے مل جانا یعنی مرادہ کے فرشتوں نے بھی جب کہا اسی وقت انہوں نے بھی کہا تو اس وقت پھر اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تو کیا بات پتا چلی کہ نماز کے اندر جب صورت الفاتحہ پڑھی جائے تو جب امام آمین کہتے ہیں تو مقتدیوں کو بھی آمین کہنا چاہیے کیوں کیونکہ اس وقت فرشتے بھی کہتے ہیں اور اگر فرشتوں کے ساتھ آپ کی آمین مل جاتی ہے تو اس کے اوپر پچھلے گناہوں کی معافی ہے ایک روایت جس کا خلاصہ اس وقت جس کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے لیکن حدیث بہت خوبصورت ہے کہ یہود کو مسلمانوں پر تین باتوں میں حسد ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ نماز میں صورت الفاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم فقہی بحثوں میں پڑھے بغیر سیدھے سیدھے حکموں پہ عمل کریں اور صورت الفاتحہ کے ساتھ اپنی نمازوں کو سجائیں اتنا کافی ہے سبحانک اللہم و اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و الیک چلیے جی پارے کے لیے ریڈی ہو جائیں پلے کریے آپ ان کے لیے کیا